السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جی گزارش یہ تھی کہ آپ کے پاس کتاب الوائل ہے امام کتنے اچھا یہ کتنی بڑی ہے یہ اتنا بڑی ہے کہ اس کے ہوں گے میرے خیال میں سو کے لگ بھگ ہوں گے سو کے ہمیں ہمیں سے آپ کے اچھا۔ بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کیا ہے یہ اپنا پشاور سے پ ہاں میں کوئی کا پشاور باہر سے ادھر ادھر ہر طرح ہر جگہ سے تقریباً منگواتا رہتا ہوں کتابیں تو پھر میں کسی کو بھیجوں تو عنایت ہو سکے گی فوٹو کاپی ہاں فوٹو کاپی تو مل سکتی ہے ہاں جی۔ ہاں میں پھر ہاں جی۔ مزید آپ سے میں بات نماز مغرب کے بعد میں آپ سے بات کروں گا سر اچھا اچھا میں اسی وقت بھیج دوں گا اچھا اچھا آپ وقت بتائیں گے جو اس ہوگا فوٹو کاپی کا وہ پیش خدمت ہوگا اچھا اچھا ہاں جی ٹھیک ہے جی میں مغرب کے بعد مزید ہے ٹھیک ہے السلام علیکم